پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شے کو کیوں تر کر رہے ہیں جس کو خدا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حلال کیا ہے کیا آپ ازواج کی مرضی کے خواہش مند ہیں اور اللہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے خدا نے فرض قرار دیا ہے کہ اپنی قسم کو کفارہ دے کر ختم کر دیجئے اور اللہ آپ صلی اللہ علیہ و وسلم کا مولا ہے اور وہ ہر چیز کا جاننے والا اور صاحب حکمت ہے اور جب نبی صلی اللہ علیہ و وسلم نے اپنی بعض ازواج سے راس کی بات بتائی اور اس نے دوسری کو باخبر کر دیا اور خدا نے نبی پر ظاہر کر دیا تو نبی نے بعض باتوں کو اسے بتایا اور بعض سے ایراس کیا پھر جب اسے باخبر کیا تو اس نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس نے بتایا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ خدا علیم خبیر نے اب تم دونوں توبہ کرو کہ تمہارے دلوں میں کجی پیدا ہو گئی ہے ورنہ اگر اس کے خلاف اتفاق کرو گی تو یاد رکھو کہ اللہ اس کا سرپرست ہے اور جبریل اور نیک مومنین اور ملائکہ سب اس کے مددگار ہیں وہ اگر تمہیں طلاق بھی دے دے گا تو خدا تمہارے بدلے اسے تم سے بہتر بیویاں عطا کر دے گا مسلمہ مومنہ فرما پردار توبہ کرنے والی عبادت گزار روزہ رکھنے والی کنواری اور غیر کنواری سب ایمان والو اپنے نفس اور اپنے اہل کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے جس پر وہ ملائکہ معین ہوں گے جو سخت مزاج اور تند و تیز ہیں اور خدا کے حکم کی مخالفت نہیں کرتے ہیں اور جو حکم دیا جاتا ہے اسی پر عمل کرتے ہیں اور اے کفر اختیار کرنے والوں آج کوئی عذر پیش نہ کرو کہ آج تمہیں تمہارے امال کی سزا دی جائے گی ایمان والوں خلوص دل کے ساتھ توبہ کرو قریب تمہارا پروردگار تمہاری برائیوں کو مٹا دے گا اور تمہیں ان جنتوں میں داخل کر دے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اس دن خدا اپنے نبی اور صاحبان ایمان کو رسوا نہیں ہونے دے گا ان کا نور ان کے آگے آگے اور دانی طرف چل رہا ہوگا اور وہ کہیں گے کہ خدایا ہمارے لیے ہمارے نور کو مکمل کر دے اور ہمیں بخش دے کہ تو یقیناً ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار اور منافقین سے جہاد کریں اور ان پر سختی کریں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہی بدترین انجام ہے خدا نے کفر اختیار کرنے والوں کے لیے زوجہ نو اور زوجہ لوت کی مثال بیان کی ہے کہ یہ دونوں ہمارے نیک بندوں کی زوجیت میں تھیں لیکن ان سے خیانت کی تو اس زوجیت نے خدا کی بارگاہ میں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا اور ان سے کہہ دیا گیا کہ تم بھی تمام جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ اور خدا نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی زوجہ کی مثال بیان کی ہے کہ اس نے دعا کی کہ پروردگار میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے کاروبار سے نجات دلا دے اور اس پوری ظالم قوم سے نجات عطا کر دے اور مریم بنت عمران کی مثال جس نے اپنی عفت کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی اور اس نے اپنے رب کے کلمات اور کتابوں کی تصدیق کی اور وہ ہمارے فرما پردار بندوں میں سے تھی